ہیں وہ اپنی چاہت پر نہیں آئے ہیں نہ میں نے اور آپ نے نہ دنیا کے کسی انسان نے اللہ کو اپلیکیشن دی تھی کوئی کوئی درخواست دی تھی ہم نے کہ اللہ تو مجھے دنیا میں وجود عطا کر ایسی کوئی درخواست ہماری رب کے دربار میں نہیں گئی اس مالک کریم نے اپنا فضل کرم احسان فرمایا کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں وجود عطا کیا پھر اس کے وجود دینے میں بھی ہم پر جو کاریگری چلی ہے میں غالباً کسی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ دنیا کا انجینئر یہ کاغذوں پر نقشہ بنا سکتا ہے اور دنیا کا انجینئر یہ پلاسٹک پر نقشہ بنا سکتا ہے اور دنیا کا انجینئر یہ پتھروں پر اور دیواروں پر نقشہ بنا سکتا ہے لیکن بڑے سے بڑا دنیا کا انجینئر چاہے وہ سافٹ ویئر کا ماہر ہو چاہے اس سے اعلی درجے کی تعلیم کا ماہر ہو وہ کبھی بھی پانی پر نقشہ نہیں بنا سکتا ہمارے رب کریم وہ ہیں کہ جس نے انسان کا میرا اور آپ کا اور دنیا کے تمام انسانوں کا نقشہ اس نے پانی پر بنایا اور وہ پانی بھی کوئی بہت زیادہ پانی نہیں تھا کہ لیٹر دو لیٹر کا پانی ہو اور پھر اس لیٹر کے اوپر اور دو لیٹر کے اوپر وہ نقشہ بنائے اس نے منی کے ایک قطرے کے اوپر میرا اور آپ کا نقشہ بنا دیا اور اس انسان کو چہچہاتا اور لہلہاتا اور بولتا اور ہنستا اور کھیلتا اور اچھلتا اور کودتا اور دل و دماغ کے ساتھ اور ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ اور پاؤں کی روانگی کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ اور آنکھوں کی بنائی کے ساتھ اس رب کریم نے اس انسان کو وجود عطا کیا بلکہ اس مسئلے پر اگر آپ غور فرمائیں کہ انسان جب جب یہ باپ کے ماں کے ماں کے پیٹ میں جب یہ قرار پاتا ہے تو اس صورت میں اس کی ماں کو بھی علم نہیں ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں اللہ کی کیا کاریگری چل رہی ہے ماں کھانا پکا رہی ہے اور اللہ اس کا چہرہ بنوا رہا ہے ماں کھانا پکا رہی ہے اور اللہ اس کے پاؤں بنوا رہا ہے ماں کھانا پکا رہی ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو بنا رہا ہے ماں اسٹنجا جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو بنا رہا ہے اس کے جسم کو بنا رہا ہے ماں کو یہ بھی بتانی کہ میرے پیٹ میں کیا کاریگری ہو رہی ہے وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں بچے کا وجود ہے حمل قرار پایا ہے لیکن اس ماں کو یہ علم نہیں ہے کہ نو مہینے تک صحیح سالم رہے گا بھی یا نہیں رہے گا یہ میرا حمل جو ہے وہ نو مہینے تک باقی بھی رہے گا یا نہیں رہے گا یا اسکات ہو جائے گا یا گر جائے گا یا تین چار مہینے پر ختم ہو جائے گا یا پانی کی طرح یہ بہ جائے گا اللہ نے اس ماں کو بھی علم نہیں دیا رب کریم کی یہ کاریگری اور قدرت ہے کہ ماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور مولا کریم کے فرشتے اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی اور ساری کائنات کی روحوں کو جب پیدا فرمایا تو فرمایا جس وقت عالم ارواح یعنی ہم سب کی روحوں کو اس وقت تعالیٰ شانہ نے پیدا کیا اس میں انبیاء کی روحیں بھی تھیں اولیاء کی روحیں بھی تھی صوفیہ کی روحیں بھی تھی بزرگوں کی روحیں بھی تھی عام مسلمانوں کی روحیں بھی تھی غیر مسلم کی روحیں بھی تھی اللہ کے باغیوں کی روحیں بھی تھی نافرمانوں کی روحیں بھی تھیں سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا اور وجود دینے کے بعد حق تعالیٰ کا ایک سوال ہوا ان تمام روحوں سے ہماری اور آپ کی روحوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں کی روحوں سے یہ سوال ہوا السط بربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں حق نے اس موقع پر کوئی اور لفظ حالانکہ بولنا یوں چاہیے تھا السط خالق کم میں تمہارا خالق نہیں ہوں خالق کا معنی پیدا کرنے والا بنانے والا خالق اور سانے یہ دو لفظ ہیں خالق اور سانے بولنے میں تو یہ ہے کہ خالق کا معنی پیدا کرنے والا اور سانے کا معنی بنانے والا لیکن حقیقت میں دونوں معنی میں فرق ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ سانے اور خالق میں فرق یہ ہے خالق اس ذات کو کہتے ہیں جو بلا نقشے کے وجود عطا کرتا ہے حق تعالیٰ کے سامنے اس انسان کو بنانے سے پہلے کسی انجینئر نے کوئی نقشہ نہیں دیا تھا کہ اللہ تو انسان کو اس طرح بنا کہ اس کا سر اوپر ہو اور اس کے کان سائڈ پر ہو اور اس کی ناک سامنے ہو اور اس کی زبان منہ میں ہو اور اس کے ہاتھ سامنے ہو اور اس کے پاؤں اس طرح ہو کسی انجینئر نے تعالیٰ کو کوئی نقشہ نہیں دیا تھا اسی لیے رب کریم قرآن میں یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ جب وجود دیا تب ہم نہیں تھکے تو کیا دوبارہ تمہیں وجود کے بعد قبر میں لے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے سے ہم تھک جائیں گے جب بلا نقشے کے اور بلا مٹیریل کے ہمارا کوئی مٹیریل بھی اللہ کے پاس ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوئی مٹیریل پہلے سے تیار کیا ہو اور اس مٹیریل کے ذریعے سے اس انسان کو وجود دیا ہو ایسی کوئی چیز نہیں تھی لیکن اس رب کریم نے بلا مٹیریل اور بلا نقشے کے اس کائنات میں اس انسان کو وجود دیا وہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کیا ہم دوسری مرتبہ تجھے زندہ کرنے سے تھک جائیں گے حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندہ آئے گا حفاتن اوراتن غرلن تین صفت بیان فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاتن اوراتن غرلن حفاتن کا معنی ہوتا ہے بغیر چپل کے بغیر جوتے کے بغیر موزے کے پاؤں میں کچھ نہیں ہوگا اور اوراتن کا معنی ننگا آری اورات ننگا یعنی بغیر کپڑے کے انسان قیامت میں وجود لے کر کے آئے گا تو پاؤں سے بغیر چپل بغیر جوتے کے ہوگا بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور اور غورلن بغیر ختنہ کے ہوگا اس کا کسی کا ختنہ وہاں نہیں ہوگا سب بغیر ختنہ کے ہوں گے محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ حق تعالیٰ اس کے ختنہ کو کیوں ختم کریں گے فرمایا حق تعالیٰ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا رب وہ قدرت والا ہے کہ ایک معمولی سی چمڑی جو بچپن میں تیرے سات دن آٹھ دن دس دن ایک مہینے کی عمر تھی اور وہ معمولی چمڑی جو تعالی دل شاہ نے پیدا کی تھی تیرے ڈاکٹر نے ختنے کے موقع پر اس کو کاٹ دیا وہ ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں کہ وہ چمڑی کہاں گری ہے فرمایا تیرا رب قیامت میں جب اس چمڑی کو واپس کرنے پر قادر ہے تو اسی سے اپنے رب کی قدرت کو سمجھ لیتا کہ تیرا رب کیسا قدرت والا ہے اس کی قدرت بہت اعلیٰ ہے ہم نے اپنے رب کی قدرت کو سمجھانی اسی لیے کبھی اس بھوا کے پاس کبھی اس بھگت کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس ہائی ہائی جو ہمارے ایمان کو لوٹنے والے ہوتے ہیں ہم نے اپنے ایمان کا سودا وہاں کر دیا اللہ کی قدرت کو سمجھے کہ رب کریم کی قدرت کیسی زبردست ہے فرمایا وہ معمولی سی چمڑی جو گر گئی جس کا پتہ دفتر تک کو نہیں ہے اللہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے میں اس چمڑی کو بھی واپس لے آؤں گا اس سے میری قدرت تو دیکھ لے تو قیامت کے دن جب بندہ رب کریم کے دربار میں حاضر ہوگا تو حفاتن اوراتن فاطمت الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی چہیتی اور پیاری بیٹی سوال فرما رہی ہے اللہ کے حبیب شرم نہیں آئے گی بغیر کپڑوں کے ہوں گے شرم نہیں آئے گی اس عالم میں فرمایا بیٹی اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانی اتنی ہوگی کہ کوئی کسی پر نظر کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا انسان کے اپنے حالات اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بخاری شریف میں روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عائشہ منو کی اور اس منو کی اور اس فرمایا جس کی چھان بین ہو گئی اللہ کی طرف سے وہ یقیناً عذاب میں جائے گا منو کشا نقش کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا یہ کیوں کیا تو نے من نو کیشہ جس کی چھان بین ہو گئی عذاب اس کے لیے لازم تو معائشہ صدیقہ آقا سے سوال کر رہی ہے کہ اللہ کے حبیب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے فسو فیو خاص حساب یسیرا کہ اللہ آسان حساب لینے والا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ نو کشا ال چھان بین ہو گئی تو عذاب ہوگا قرآن کی آیت اور آپ کی بات میں مجھے کچھ اشکال سا نظر آ رہا ہے مجھے کچھ تعارف سا نظر آ رہا ہے میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو اللہ کے حبیب نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر اللہ تیرے نام اعمال کو تیرے دفتر کو اپنے ہاتھ میں لے اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد یوں اوپر اوپر دیکھ لے اور چھان بین نہ کریں تحقیق نہ کریں کسی مسئلے پر سوال نہ کریں یہ تو فسو فیو ہا سب حساب یسیرا بیرا پار ہو گیا چلے جاؤ جنت میں لیکن اس نے کوئی پیج کھول لیا اللہ نے اور کالا نظر آ گیا میرا اور اس نے پوچھا تو نے یہ کام کیوں کیا تھا اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکز ہو مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے ذیل میں ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ او اللہ کے بندے کچھ نہیں پوچھا تجھے اور تیری رات میں موت ہو گئی اور اللہ نے تجھ کو اتنا پوچھ لیا آج کی رات میں تو عشاء کی نماز پڑھ کے کیوں نہیں آیا تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ایک نماز کا جواب تیرے پاس نہیں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں ہمارے وہاں برکت نہیں ہمارے وہاں برکت نہیں نبی فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھا اللہ اس کے گھر میں برکت عطا کرتا ہے ارے تو برکت نہ ہونے کی شکایت کر رہا ہے اور تو نے خود فجر کو چھوڑ کر کے اپنے گھر کو بے برکت بنا دیا ہے اپنی زندگی کو کوسو دوسروں کو تانا مت دو کہ اس کی وجہ سے میرے گھر میں بے برکتی ہو گئی اور اس کی وجہ سے میرے گھر میں نحوست آ گئی اور فلاں کی وجہ سے میرے گھر میں ایسا ہو گیا اور فلاں کی نظر کی بنیاد پر ہو گیا اور فلاں نے کچھ کر دیا میرے گھر میں بے برکتی ہو گئی خدا پاک کی قسم میری فجر کی بے نمازی نے مجھے بے برکت بنا دیا اور میرے گھر کو ویران کر دیا میرے گھر کو تباہ کر دیا فجر کی نماز کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتہ جب روزی لے کر آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک شاسن نے فرمایا روزی تو اللہ سب کو دیتا ہے بے نمازی کو بھی دیتا ہے نمازی کو بھی دیتا ہے کافر کو بھی دیتا ہے مومن کو بھی دیتا ہے ولی کو بھی دیتا ہے غیر ولی کو بھی دیتا ہے لیکن جب نمازی کے ہاتھ میں روزی رکھتا ہے تو فرشتہ دعا دیتا ہے روایت میں ہے کیا دعا دیتا ہے اے اللہ اس نے تیرے فجر کے فریضے کو ادا کیا ہے آج کی روزی میں برکت عطا فرما یہ فرشتے کی دعا ہے اور جب بے نمازی کے ہاتھ میں روزی دیتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس نے تیرے فریضے کو ادا نہیں کیا مقدر کی روزی تو اس کو دی گئی یہ مقدر کی روزی ہے یاد رکھو اللہ روزی سے نہ کافر کو محروم کرتا ہے نہ مومن کو محروم کرتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ وسلام امتحان میں کامیاب ہو گئے اور امتحان بھی عجیب و غریب شاید میں اور آپ وہ امتحان ہوتے تو ہمارے پاؤں ٹکنے نہ پاتے ہم کفر میں چلے گئے ہوتے الحب اللہ سم الیہ زب اللہ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے ہم تو معمولی معمولی چپتیوں میں اپنا ایمان بیچ دیا کرتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائش اور اس کا امتحان کہ کہاں شیطان آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اسماعیل و حاضر کو کہ کہاں تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے تیرا باپ یہ سب جھوٹ ہے یہ مکر ہے یہ فریب ہے شریعت نام کی کوئی چیز نہیں اور کبھی حال یہ ہے کہ نمرود کے کان میں پھوک مار مار کر نمرود کے پاس آگ کو جلوا رہا ہے اور وہ بلند و بالا آگ کے پرندہ گزرے تو جل جائے اور ابراہیم کو برہنا کر کے اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور جبریل آ رہے ہیں بخاری شریف میں روایت ہے پوچھ رہے ابراہیم سے کسی مدد کی ضرورت ہے تو ابراہیم کا جواب ہمارے آقا نے نقل فرمایا ابراہیم نے جواب دیا حسب اللہ میرا اللہ کافی ہے جبریل کو یہ جواب دے دیا میرا اللہ کافی ہے معلوم ہوتا ہے اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے دنیا کے کسی مخلوق کی اس کو ضرورت نہیں رہتی ہے حق تعالی کی مدد اس کی قوت اس کی طاقت بڑی زبردست ہے بہرحال یہی وہ حسم اللہ الوکیل ہے کہ جب غزب عہد کے موقع پر جانے لگا ابو سفیان ایمان نہیں تھا اس موقع پر کامیاب ہو گیا پہاڑ پر چڑھ کر کے درانے لگا اکڑنے لگا غرور اور تکبر کرنے لگا اور کیا کہا اس نے لن العزا ولا عزا لکم ہمارے پاس عزا نامی بت ہے تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا عجیب ہو جواب دو اس کو اللہ کے حبیب ہم کیا جواب دے اس کو فرمائے اس کو جواب دو لن المولا ولا مولا لکم اللہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے اللہ ہمارا ہے یہاں ایک علمی نقطہ بھی سمجھے ایک عجیب و غریب بات اس سے پہلے ابو سفیان نے یوں کہا افیق محمد افیق ابو بکر افیق عمر تم میں محمد موجود ہے تم میں ابو بکر موجود ہے تم میں عمر ہیں وہ یہ سمجھا کہ سارے مارے گئے مر گئے وہ خود کے اندر محمد بھی قتل ہو گیا ابو بکر بھی ہو گیا عمر بھی قتل ہو گیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی جواب نہ دو اس کو اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ بعضوں کو جواب دینا اس کے اسٹیٹس کو بڑھاتا ہے اس کے شان کو بڑھاتا ہے اس کے مقام کو بڑھاتا ہے فرما اس کا جواب نہ دو لیکن عمر جلالی بابا تھے وہ رہ کہاں سبتے تھے جب بار بار وہ بولنے لگا کہ افیق محمد افیق ابو بکر افیق عمر تو حضرت عمر نے فرمایا یا ادب اللہ اللہ کے دشمن محمد بھی ہے ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے ہم سب کو اللہ نے تیرے لیے ابھی زندہ رکھا ہے تو یہاں اللہ کے حبیب نے فرمایا جواب نہ تو اس کا لیکن جب وہ کہنے لگا لن العزا ولا عزا لکم ہمارے پاس عزا نامی بت ہے جس نے ہم کو کامیابی دی تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں تو اس موقع پر اللہ کے حبیب کو خود کہہ رہے جواب دو اس کو آخر پہلے منع کیا کہ جواب نہ دو ابھی کہہ رہے ہیں جواب دو محدثین فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو اس نے کہا افیق و محمد افیق و افیق و بکر اس میں ایمان اور توحید کو چیلنج نہیں تھا لیکن جب اس نے یوں کہا کہ ہمارے پاس عزا نامی بت ہے جس نے ہم کو عہد میں کامیاب کیا یہ توحید کو چیلنج تھا یہ وحدانیت کو چیلنج تھا یہ اللہ کو چیلنج تھا کہ اس کا مطلب تمہارا اللہ نہیں ہے ہمارے عزا نے کامیابی دی تو جب توحید کو چیلنج ہو جائیں تو ہمیں بولنا پڑے گا ہمیں جواب دینا پڑے گا نبی نے فرمایا اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم اسی لیے آج بھی ہم دنیا میں کہتے ہیں تم نے ہماری بچیوں کی عزتیں لوٹی ہم خاموش رہے تم نے ہمارے جوانوں کی عزتیں لوٹی اور سلاخوں کے پیچھے ڈالے ہم خاموش رہے تم نے ہمارے بروں کی داریاں نوچی ہم خاموش رہے تم نے ہمارے گھروں کو جلایا ہم خاموش رہے ہمارے جوانوں کو تائروں میں بند کر کے تم نے جلایا ہم خاموش رہے لیکن اب تم ہمارے ایمان پر ہاتھ ڈالنے آئے ہو سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے لیکن وحدانیت کا دینا برداشت نہیں ہو سکتا توحید کا دینا برداشت نہیں ہو سکتا یہ گردن کٹ سکتی ہے یہ جان جا سکتی ہے لیکن ہم اپنی توحید کو اپنی وحدانیت کو اپنے ایمان کو اپنے اللہ کی الوحیت کے یقین کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں جو تعالیٰ دل شانو نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو بہرحال یہ ایک زبردست جو ہے نبی علیہ السلام نے ہم کو تعلیم دی لن العزا ولا عزا لکم کا جواب اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم ہمارا اللہ ہے ہمارے پاس ہمارا مولا ہے جو معین و مددگار ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے یعنی وہ ہمارا ہے لیکن کبھی حالات آ جاتے ہیں کبھی پریشانیاں آ جاتی ہے دنیا ہے دنیا دار الاسباب ہے اس میں خوشی بھی ہے اس میں غمی بھی ہے نبی کی تھوڑی سی بات کے نہ ماننے کی وجہ سے عہد کا مسئلہ پیش آ گیا اور جس کی بنیاد پر جو ستر صاحب کرام شہید ہو گئے ایک نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے یہ ہوا ہم نے تو لاکھوں باتوں کو چھوڑ دیا ہے نبی کی پھر حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا پھر مصائب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا پھر پریشانیاں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا پھر رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہاں ایک بات نہیں مانی کہ وہ پہاڑ کے اوپر جو پچاس جوانوں کو کھڑا کیا تھا ان سے کہا تھا ہماری شکست ہو یا ناکامی ہو تم نیچے نہ آنا لیکن وہ نیچے اتر آئے جس کے نتیجے میں ستر صحابہ شہید ہو گئے ستر زخمی ہو گئے خود نبی زخمی ہو گئے آپ کو سر مبارک میں کری گھس گئے خون نکل آیا عبداللہ ابن کیمیا نے پتھر مارا آپ لہو لوہان ہو گئے آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے ایک سنت کے چھوڑنے پر نبی کے ہوتے ہوئے حالات آ سکتے ہیں تو لاکھوں سنتوں کے چھوڑنے پر سارے اولیاء دعا کرتے رہیں گے پھر بھی اللہ کہے گا میں حالات اتار اتارتا رہوں گا اس لیے کہ یہ نبی اللہ کو پیارا ہی اتنا ہے یہ نبی اللہ کو دلارا ہی اتنا ہے کہ اس کے خلاف کرنا اللہ کو پسند نہیں اس نبی کے خلاف کرنا اللہ کو قطان پسند نہیں خیر میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہد کے موقع پر جب ناکامی ہوئی اور ابو ابو سفیان دن دناتا ہوا بہت پہاڑ پر چڑھ کر کہنے لگا ارے ناکام ہو گئے تم لوگ اس موقع پر اللہ کے حبیب نے وہی جواب دیا جو ابراہیم خلیل اللہ نے آگ میں دیا تھا حسب اللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو ابراہیم کی آزمائش ان کے امتحانات وہ آگ میں ڈالے گئے اور کس کس انداز سے آج ہماری بیوی جو ہے ہم ہم سے ایک دن کے لیے نہیں چھوتتی دو دن کے لیے نہیں چھوتتی وہاں حال یہ ہے کہ جب کابت اللہ کے پاس چھوڑا گیا نہ کعبہ نہ بستی نہ نہ کوئی مکان نہ پانی کا ذرہ نہ کوئی کھانے کا نظام نہ درخت کا نظام کچھ نہیں چھوڑ دیا گیا اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں اور یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے تمہیں چھوڑنے کا حکم دیا چلے گئے وہاں سے اور تین سال کے بعد ملنے کے لیے اجازت ملی ایک دو دن نہیں نہ نہ کوئی فون کا زمانہ نہ کاغذ کا زمانہ نہ کوئی ٹیلی گرام کا زمانہ کچھ نہیں تین سال تک دونوں کے کانٹیکٹ ختم وہ وہاں ہے یہ یہاں ہے اور ابراہیم کے دل پر یہ بھی نہیں گزرتا کہ اتنی سی کھجور کیا ہوا ہوگا اتنا سا پانی کیا ہوا ہوگا وہ بھوکے مر تو نہیں گئے ہوں گے وہ پیاسے مر تو نہیں گئے ہوں گے ارے ان کا کیا ہوا ہوگا بس اللہ کے اوپر چھوڑ کر کے چلے آئے اور تین سال کے بعد ملنے کے لیے اجازت ملی ہے تو اس عالم میں ملی کہ سواری سے تم نہیں اترو گے سواری پر بیٹھ کر کے زیارت اور ملاقات کر کے واپس چلے آؤ گے یہ امتحانات ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم پر بہت امتحان ہے ارے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور ڈسٹ بین میں اتنا اتنا پھینک رہے ہو کیا امتحان ہے ہمارے شادیوں میں لاکھوں کے خرچے ہو رہے ہیں کیا امتحان ہے ہمارے کون سے کس نے کہا کہ ہمارے امتحانات ہیں شاندار سے شاندار کپڑے پہن رہے آلہ سے آلہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہمارا ہمارے پاؤں میں کانٹا تک نہیں لگ رہا ہے کون سا امتحان ہمارا ہو رہا ہے اور اگر مسائب آئے ہوں گے تو میرے اپنے کرتوت سے آئے ہوں گے اللہ کے ڈالے ہوئے نہیں ہے زہر الفساد فی البر بما عید الناس تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ تیرے گناہ کی رعوست سے تجھ پر حالات آ گئے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر اس طرح کے حالات نہیں ڈالا کرتا تیرے اعمال تیرے گنا تیرے گنا کی نحوستیں ہیں کہ تجھ پر حالات اترے ہوئے ہیں کون سا ابتلا کون سا امتحان ہمارے لیے کون سا امتحان لوگ کہتے ہیں ہم بڑے حالات میں بڑے امتحان میں کون سے امتحان وقت پر کھانا کھا رہے وقت پر پانی پی رہے اچھے سے اچھا کھانا اچھے سے اچھا نظام ہماری بیویاں شاندار کپڑے پہن کر کے بازاروں میں گھوم رہی ہے ہمارے مکان شاندار ہمارے مکان کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت بنانے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اپنی آخرت کی جنت بھول چکے ہیں ہم دنیا کی جنت بنانے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہم اپنی آخرت کی جنت کو بھول چکے ہیں میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ ابتلا تو وہ تھا امتحانات تو وہ تھے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاط وسلام کے مسائل تین سال کے بعد جا کر کے ملے اور جب ملے بھی ہیں تو سواری سے اتر ہی نہیں رہے حاضر نے فرمایا اترو تو صحیح فرمایا میں نہیں اتروں گا یہ نہیں کہہ رہے اللہ نے منع کیا حاضر خود بول رہی اللہ نے منع کیا ہے کہا جی فرمایا ٹھیک ہے اوپر بیٹھے رہے آپ پتھر لے آئی پتھر پر پاؤں رکھوائے ایک بیوی وفادار اس کا نام ہے وفادار بیوی وفادار بیوی پتھر لے آئی اور اس پتھر کے اوپر آپ کے پاؤں رکھے اور پاؤں رکھ کر کے اپنے ہاتھوں سے پاؤں دھو دیے آپ کا چہرہ دھو دیا اپنے شوہر کی خدمت سواری پر بیٹھ کر کی پاؤں دھو دیے یہ وہی پتھر ہے جس پر پاؤں رکھ کر دھوئے یہی پتھر ہے جس پر کھڑے رہ کر کابت اللہ کی تعمیر ابراہیم نے فرمائی اور یہ وہی پتھر ہے جو مقام ابراہیم پر ابھی لگا ہوا ہے یہ وہی پتھر ہے بس بات اناپ شناب پوچھ لی طبیعت کیسی ہے روانہ ہو گئے اس کے چھ سال کے بعد پھر جا رہے ہیں آپ انداز یہ ہیں وہ امتحانات ہیں اور جب سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ وسلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کو ابراہیم تم میرے سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے اب میں تمہیں ایک تمغہ دیتا ہوں تمہیں ایک ایوارڈ دیتا ہوں ایوارڈ آج کل کی اصطلاح میں کہہ لو تمہیں ایک ایوارڈ دیتا ہوں اچھا کیا ایوارڈ ملے گا کوئی شاندار جو ہے اسٹیل کا یا یہ ہے کہ چاندی کا یا یہ ہے کہ گول اور سونے کا کیا ایوارڈ دیں گے فرمایا میں تجھے اور تیری نسل میں نبوت کو جاری کروں گا صاحب روح المہانی نے لکھا ہے باپ کی نیکیوں کا اثر اولاد میں جاتا ہے خود نیک بنو اولاد میں نیکی آ جائے گی ابراہیم خلیل اللہ کی نیکیوں کا اثر اولاد میں کیسا دو بیٹے دیے ایک اسماعیل ایک اسحاق اسحاق علیہ السلاۃ وسلام سے چار ہزار انبیاء وجود میں آئے یہ چار ہزار انبیاء وہی ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کہے گئے جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہے یہ چار ہزار کا وجود اسحاق علیہ السلاط وسلام سے ہوا اور اسماعیل علیہ السلاط وسلام سے ایک نبی وجود میں آیا جو سارے نبیوں کا سردار بنایا گیا اور وہ ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا انی جاعل کلنا کل امام کالا ومن ذریتی ابراہیم نے دیکھا کہ اللہ دینے پر آیا ہوا ہے اور جب کریم دروازہ کھولتا ہے تو ہمیں خوب جی بھر کے مانگنا چاہیے فرمایا میری ساری نسل کو بنا دینا نبوت سب کو دے دے اللہ نے فرمایا لا الظالمین میں کافروں کو نہیں دوں گا اس لیے کہ نبوت کافر کے مناسب نہیں ہوا کرتی ہے یہ مومنوں کے مناسب ہوا کرتی ہے میں کافروں کو نبوت نہیں دوں گا ظالمین کو نہیں دوں گا ابراہیم ڈر گئے کہ اللہ اکبر اللہ نے مجھ کو تمبی کر دی کہ ظالمین اور کافرین سے متعلق کوئی سوال نہیں تو اب آگے ابراہیم جب دعا کر رہے ہیں اے اللہ مکہ میں پھل فروت اتا کر یہ تو غیر دی ذرا ہے یہاں تو کچھ بھی اگتا نہیں ہے نہ چاول نہ گیہوں نہ نہ کوئی اور چیز نہ نہ پھل ہے نہ فروٹ ہے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے اے اللہ یہاں کے باشندوں کو تو کھانا عطا کر لیکن ساتھ ساتھ ایک قید لگا دی فرمایا من ہوم من آمنا جو ایمان لائے ہیں ان کو عطا کرنا ان کو چاول دے ان کو گیہوں دے ان کو متر دے اور ان کو فلاں دے اور ان کو پھل دے اور ان کو فروٹ دے مومنوں کو دے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم روزی کے بعد میں ایمان کی قید نہ لگاؤ ومن کفر روزی کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں کافروں کو بھی دوں گا ایمان کے بعد میں تو وہ مومن کا مسئلہ نبوت کا مسئلہ مومن کا مسئلہ لیکن روزی کا مسئلہ جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے میں اپنے سارے بندوں کو روزی دیتا ہوں چاہے وہ مجھے مانے یا مجھے نہ مانے میرا کفر کرے یا مجھے سجدہ کرے میری بغاوت کرے یا میری اطاعت کرے مجھے سجدہ کرے یا کسی اور کو سجدہ کرے ومن کفر اللہ کہتا ہے ومن کفر الا اداب نار فرمایا دنیا کے اعتبار سے میں سب کو کھانا دوں گا چاہے وہ باغی ہو یا مومن ہو ہاں کچھ دیر ان لوگوں کو دنیا میں لذت اٹھانے دے دوں گا جب موت آئے گی تو پھر جہنم میں ڈال دوں گا کیوں اس لیے کہ ایمان نہیں ہے تو ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر وہاں جہنم ہوگی تو خیر میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اور آپ کے پاس یہ عارضی زندگی ہے یہ ٹیمپرری زندگی ہے یہ وقتی زندگی ہے جو تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی تو جب ہماری روحوں کو اللہ نے جمع کیا تو سوال کیا السطب رب میں تمہارا رب نہیں ہوں خالق کم نہیں کہا میں تمہارا خالق نہیں ہوں یہ نہیں پوچھا حالانکہ اس وقت اس نے پیدا کیا تھا تو پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں تو میں تمہارا خالق نہیں ہوں یہ نہیں پوچھا السطب ربی رب کیوں کہا ہمیشہ دنیا کا دستور ہے کہ تربیت کرنے والوں سے محبت ہوتی ہے تربیت کرنے والوں سے بچپن میں جو ہماری تربیت کرتا ہے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے جو اپنے گود میں زیادہ اٹھاتا ہے ہمیں لاڈ اور پیار دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہی میرا مربی ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے جو مربی ہوتا ہے جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے اس سے قدرتی طور پر محبت ہو جاتی ہے اللہ کہتا ہے جب تربیت اور مربی سے محبت ہوتی ہے میں بھی تمہارا مربی اور تربیت کرنے والا ہوں میرے بندو تم کو سب سے زیادہ محبت مجھ ہی سے ہونا چاہیے اسی لیے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایوہل انسان ماں غر رب کل کری یا یوہل انسان ما غر بے رب کل کریم او انسان صرف مسلمان نہیں او انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا تو کہاں کہاں سجدے کرنے لگا تو کن کن سے مانگنے لگ گیا تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈالا بہرحال اس رب نے ماں کے پیٹ میں اپنی کاریگری کے ذریعے سے ہمیں وجود دیا اور وجود دینے کے بعد جب نو مہینے میرے اور آپ کے پورے ہوئے تو اس سے پہلے فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ میں اس کو اس کی عمر کتنی لکھوں وہیں سے میری عمر لکھی جا چکی ہے وہیں سے میری عمر لکھی جا چکی ہے اس کے بعد وہ پوچھتا ہے اللہ اس کا رزق کتنا لکھوں میرا آپ کا رزق لکھا جا چکا ہے عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جو چیز مقدر کی ہے اس پر تو ہم محنت کرتے جا رہے ہیں اور جو محنت سے ایمان آتا ہے اس پر ہم محنت نہیں کرتے مقدر کی روزی تو مل کر رہے گی اس کے لیے تو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کہ نماز ضائع شریعت برباد جھوٹ فریب دھوکہ اور یعنیت بےحیا نہ معلوم کس کس انداز میں ہم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں فرمائے اس کا رزق تو کتنا اللہ کہتا ہے اس کا رزق اتنا اسی لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو میرے بھائیو میرا رزق اگر باقی ہے اور میں بیمار ہو گیا اور مجھے ہیمریز ہو گیا اور سر کی رگ ٹوٹ گئی تو اس صورت میں بھی میرے رزق کا ایک قطرہ بھی باقی ہوگا چائے کے دو قطرے بھی باقی ہوں گے تو میری دریپ کے ذریعے سے وہ بھی ڈالے جائیں گے جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے روح نہیں نکلے گی علا و ان نب لن تموت تستقمل رزقها فاتقوا الله اللہ و اجمل و عليه و الله و علیہ ف ان اللہ حب المتوکلینا کال علیہ پاک وسلام حضور پاک وسلم فرماتے علا و ان نب لن تموت ہر گز نہیں مرے گا کوئی ہر گز ترجمہ ہے لن تموت ہر گز نہیں مرے گا کوئی ان اََ نبس تموت حتہ تس تق جب تک کہ اس کے رزق کا ایک دانہ بھی باقی ہے جب مقدر کا رزق ملنے ہی والا ہے فتق اللہ تو اللہ کے بندو تقوا اختیار کرو جب حلال کی روزی وہ دینے پر آیا ہے تو حرام کی کیوں مانگے ہم جب حلال کی روزی وہ ہم کو دے رہا ہے تو ہم حرام پر کیوں محنت کریں گے جب وہ جائز دے رہا ہے تو ناجائز ہم کیوں مانگیں گے اس سے وہ اللہ تو ایسا ہے تم جس راستے سے مانگو گے وہ دے گا وہ تم کہو گے میں دکان چلا کر لوں وہ دکان سے دے گا تم کہو گے کہ میں ایک لاری کھینچ کر لوں وہ لاری کے ذریعے سے دے گا تم کہو گے کہ میں چائے بیچ کر لوں وہ اسی کے ذریعے سے دے گا تم کہو گے میں ہمالی اور مزدوری کر کے لوں وہ اسی راستے سے دے گا اور ہم کہیں گے اللہ میں چوری کر کے لاؤں تو اللہ اسی راستے سے دے گا تو پھر ہم اپنے مقدر کی روزی جب اس نے لکھ دی ہے تو میں حلال راستے سے کیوں نہ مانگوں میں جائز راستے سے کیوں نہ مانگوں میں جھوٹ سے فریب سے دھوکے سے مکاری سے عیاشی سے بد بدماشیوں سے میں اپنے رزق کو کیوں مانگو اللہ و ان نفس تموت حتیٰ تستقبل رزق کہا فتق اللہ و اجملو طلب اور روزی کے طلب کرنے میں اچھا طریقے اختیار کرو و توکل علیہ اس ذات پر بھروسہ کرو و توکل علیہ اس ذات پر فن اللہ یحب المتوکلین اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں تو میرے بھائیوں جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں میری عمر لکھ دی گئی میرا رزق لکھ دیا گیا اس سے آگے فرشتہ پوچھتا ہے شکی لکھوں یا سعید لکھوں نیک لکھوں یا بدبخت لکھوں بدتمیز لکھوں یا اچھا لکھوں اس کو اب اللہ جو کہتا ہے وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے دنیا میں بندہ آیا اب ایک سوال کرتا ہے ہم سے وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ جب اللہ نے مجھ کو بدبخت لکھا اس لیے میں گنا کر رہا ہوں تو اس نے لکھا اس لیے میں گنا کر رہا ہوں تو وہ مجھے سزا کیوں دے گا اس نے مجھے بدبخت کیوں لکھ دیا میرے بھائیوں اس کے لکھنے سے گنا کرنا لازم نہیں آتا میں جو کرنے والا تھا دنیا میں آنے کے بعد اسی کو اللہ نے لکھوایا ہے یہ سوال خوب سمجھیں یہ سوال خوب سمجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ نے لکھ دیا اس لیے میں گنا کر رہا ہوں لکھا اس لیے گنا نہیں کیا تو جو کرنے والا تھا اسی کو اللہ نے لکھا ہے کہ تو دنیا میں جا کر کیسا بنے گا نالائق بنے گا بدبخت بنے گا نمازی بنے گا وفادار بنے گا جیسا تو بننے والا ہے ویسا اللہ تعالیٰ نے تیرے متعلق لکھوایا ہے جیسے انجینئر کا مسئلہ کہ میں نے انجینئر سے یہ کہا ایک مکان کا نقشہ بناؤ اس نے نقشہ بنایا تو میں کہتا ہوں یہاں مجھے کمرہ ہونا چاہیے یہاں روم ہونا چاہیے یہاں اٹیچ باتھ روم ہونا چاہیے یہاں فلاں چیز ہو جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے وہ نقشہ بنا رہا ہے معلوم ہوتا ہے اس کے کہنے سے اس کے نقشہ بنانے سے میرا مکان بنانا لازم نہیں آتا مکان مالک کے کہنے سے اس نے نقشہ بنایا ہے تو دنیا میں بندہ جو کام کرنے والا ہے اللہ اسی کو لکھ دیتا ہے کہ یہ سعید بنے گا یا شکی بنے گا اور اللہ کے پاس علی ممبدات کے غیب کا علم ہے کہ کیا کرے گا وہ اس کو معلوم ہے بہرحال پھر فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی مدت پوری ہو گئی کیا کروں اللہ کہتا ہے لے آؤ دنیا میں اس کو لاؤ اس کو دنیا میں اب یہ دنیا میں آیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان اس کو چونکا مارتا ہے یہ کس بات پر چونکا مار رہا ہے اس کو شیطان اس پر چونکا مار رہا ہے کہ میں تیرا دشمن ہوں زندگی بھر تیرا مقابلہ مجھ سے رہے گا تو اللہ نے فرمایا اس کی طاقت کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو اس کی طاقت کا مقابلہ کیوں اس لیے کہ شیطان جہاں سے دیکھتا ہے تم اس کو نہیں دیکھتے یارو نہ وہ دیکھ رہا ہے تم نہیں دیکھتے شیطان باہر کھڑا ہے میں نہیں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ اس کو یرغمال بنانا ہے اس کو نماز سے دور کرنا ہے اس کو نکلتے ہی گناہ میں ڈال دینا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے تم اس کو نہیں دیکھتے وہ تم کو دیکھ رہا ہے اس لیے وہ حملہ کرنے میں اس کے لیے آسانی ہے تمہارا مقابلہ اس سے نہیں ہو سکتا تو اب تم کیسے اس کو مقابلہ کرو گے جب تم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہو تو اس کا مقابلہ کیسے کرو گے اللہ نے فرمایا میرے بندو اور میری بندیوں تم اس کا معاملہ میرے حوالے کرو میرے حوالے کیسے حوالے کرو گے تم پیدا ہوا بچہ اس کے سیدھے کان میں میرا نام بلند کرو اشحد اللہ الہ الا اللہ میرا نام اس کے کان میں بلند کرو اس کے بائیں کان میں تکبیر کہو یہ میرے نام سے بھاگتا ہے اللہ کہتا ہے یہ میرے نام سے بھاگتا ہے میری اذان سے بھاگتا ہے اسی لیے ادی شریف میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے ری یعنی ہوا خارج کرتا ہوا اس اذان کا وزن اس پر پڑتا ہے اللہ کے نام کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اس لیے وہ بھاگتا ہے حدیث شریف میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جب اذان پوری ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے تقبیر شروع ہوئی پھر بھاگتا ہے ایک نماز شروع ہوئی پھر آ جاتا ہے اور ہماری بائیں طرف میں کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے لیفٹ میں کھڑا ہوتا ہے اور یوں کہتا ہے اس قدا اس قدا یہ یاد کر یہ یاد کر اب وہ یاد دلاتا ہے اور میری اور آپ کی نماز وہ یادوں کے حوالے ہو جاتی ہے اور مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا پڑھا امام صاحب نے کیا پڑھا فرمایا وہ بھول بھلیوں میں ہمیں ڈال دیتا ہے ہمیں پتا ہی نہیں رہتا ہے کہ ہماری نماز کہاں جا رہی ہے پھر اللہ کے حبیب پاک صاحب نے فرمایا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں اگر اس سے بچنا ہے تو تم کیا کرو فرمایا اور ایک قدم آگے بڑھو اور تمہارے پیدا ہونے والے بچے کے صدقے میں ایک جانور ذبح کرو اور وہ جانور عقیقے کا ہو اور وہ اللہ کے نام پر ذبح کرو جب تم میرے نام پر ایک جانور کو ذبح کرو گے تو اس صورت میں میں اس جانور کے صدقے کو قبول کر کے اس بچے کی اس سے حفاظت کر لوں گا اسی لیے حدیث شریف میں ہے الغلام مرتحن بے عقیقتی ہی او کما کال علیہ سلا وسلام الغلام مرتحن بے عقیقتی غلام گروی رکھا ہوا غلام کا مانا بچہ بچہ گروی رکھا ہوا ہے عقیقے کے بدلے میں جیسے میں نے آپ سے قرضہ لیا تو میں نے آپ کے پاس کوئی چیز گروی رکھی کہ یہ میرا سونا آپ کے پاس گروی ہے آپ اپنے پاس رکھو جب میں آپ کے پیسے واپس کروں گا تو آپ میرا سونا مجھے واپس کر دیں اللہ کے حبیب یہی مثال دے رہے ہیں کہ اس بچے پر شیطان کا قبضہ ہے اس شیطان کے پنجے سے چھڑانے کے لیے ہم ہمارا بچہ گویا کہ شیطان کے ہاتھ میں گروی ہو گیا ہے اس کو اس کے پنجے سے چھڑانا ہے تو ہم کیسے چھڑائیں گے ہماری تو طاقت ہے نہیں کہ شیطان کا مقابلہ کر سکے کیسے چھڑائیں گے اللہ نے فرمایا اس طاقت والی ذات کے نام پر جانور ذبح کر دو میں تمہارے بچے کو چھڑا کر تمہارے حوالے کر دوں گا یہ ہے عقیقے کا فائدہ لوگ پوچھتے ہیں عقیقے کا فائدہ یہ ہے عقیقے کا فائدہ کہ ہمارا بچہ شیطان کے ہاتھ سے نکل کر ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے بعد یہ بچہ جب اپنی زندگی کے ایام گزار رہا ہے لیالی گزر رہا ہے رات گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے وجہ مسما ول اب سارا ول افیدا کلیلات فرمایا میں نے تجھے بولنے والا نہیں بنایا لیکن بولنے کی صلاحیت ضرور دی ہے کل بولے گا تو سننے کی طاقت دی دیکھنے کی طاقت دی ان سب کے ذریعے سے تو علم حاصل کرے گا میری اور آپ کی زندگی اسی طرح چلتی رہی میں نے ابھی ایک بیان میں کسی جگہ کہا میں نے کہا جی وہ غریب مسئلہ ہے جب میں پیدا ہوا تو بھی پرائے نے مجھ کو غسل دیا میں نے نہیں کیا اور جب میں مروں گا تو بھی کوئی ہی مجھے غسل دے گا میں نہیں کروں گا میرا ابتدائی غسل بھی کسی کے ہاتھ میں اور میرا دنیا سے رخصت ہونے کا غسل بھی کسی کے ہاتھ میں ہے جو بندہ ابتدا میں بھی محتاج انتہا میں بھی محتاج وہ انسان تکبر نہیں کر سکتا وہ غرور نہیں کر سکتا اور اور آپ اگر غور فرمائیں تو بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نو مہینے تک تو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جہاں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں رحم رحم وہ تھیلی جو ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے اور اس میں رہنے والے بچے کو مرحوم کہا جاتا ہے یعنی وہ بچہ پیٹ میں ہے یعنی مرحوم ہے رحم کے اندر تو ادھر ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ہم مرحوم تھے اور جب قبر کے پیٹ میں جائیں گے تو بھی لوگ ہمیں کہیں گے مرحوم ہو گیا تو پہلے بھی مرحوم اخیر میں بھی مرحوم تو پھر دنیا میں آ کر ظالم کیوں بن گئے دنیا میں بھی مرحوم بن کر کے رہو تاکہ رحمتیں اترتی رہے اگر غرور اور تکبر کرو گے لاتم شفل ارد مراحا ان نقل تخرق الارض ولن ارد و تب لگل جبال تب ہاں، پاؤں پچھاڑتا ہوا نچل تیرے پاؤں پچھاڑنے سے تو آسمان تک نہیں پہنچ سکتا اور سینہ تانتا ہوا نہ چل اس لیے کہ تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا تیری کتنی ہی قدرت و طاقت کیوں نہ ہو تو بے بس اور لاچار ہے اپنے رب کے سامنے تو جب ماں کے پیٹ میں مرحوم اور قبر میں بھی مرحوم تو دنیا میں بھی مرحوم بن کر کے زندگی گزارے تو انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہمارے اوپر اترتی رہے گی اور رحمتیں نچھاور ہوتی رہے گی بہرحال زندگی چلی ہماری اب زندگی کا ایک وقت ہمارا آیا ہماری مدت پوری ہو گئی مجھے آج کی مجلس میں جو سنانا ہے وہ یہ آخری بات ہے ہماری زندگی کے لمحات پورے ہوئے اور دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اب ہم عالم سکرات میں پہنچ گئے عالم سکرات میں پہنچنے والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی بے چینی پریشانی دنیا کے چھوڑنے کا غم ہے اس کو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنے کا غم ہے اس کو اور ادھر آخرت کے نظارے اس کو نظر آ رہے ہیں ایک طرف آخرت کے نظارے دوسری طرف دنیا چھوتنے کا غم تیسری طرف اولاد اور بیوی اور بچوں کے چھوتنے کا غم اس عالم کے اندر آپ انداز لگائیں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکنو موتا کم الہ الا اللہ تمہارے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اور اس کو لا الہ الا اللہ اس کے کان میں پھونکو تاکہ یہ دنیا سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا چلا جائے لیکن خوب یاد رکھو میرے بھائیوں اگر وہ ہیمریز کی بنیاد پر اور وہ کسی وجہ سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکا تو لا الہ الا اللہ مومن کا مرتے وقت پڑھنا یہ ذکر ہے اور ذکر کے چھوٹنے سے ایمان کے خلاف فتوا نہیں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں کہتے بغیر لا الہ الا اللہ کے چلا گیا ارے وہ کافر کا بغیر لا الہ الا اللہ کے جانا ہوگا مومن کے لیے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یہ ذکر ہے اور ذکر چھوٹ گیا تو کوئی حرض نہیں ہے وہ ایمان ہی پر مرا ہے اور انشاءاللہ اللہ اللہ اس کو جنت ہی میں داخل کرے گا یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اشارتن بھی انگلی اٹھا دی نہیں بول پایا وہ اپنی زبان میں بول دیا اس نے جس طرح بھی وہ بولا وہ ایمان ہی پر مرا ہے اور اگر نہیں پر پایا ہیمریز کی بنیاد پر تو بھی یہ ناجی ہے انشاءاللہ اس کی موت کل میں ہی کے اوپر ہوئی ہے یہ اللہ مانور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری کے اندر جو بخاری شریف کی شرح ہے حضرت نے اس مسئلے پر بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی اور ہماری مایوسی سے ہم کو نکال لیا ہماری مایوسی سے ہم کو نکال لیا ورنہ ہم تو کوئی کلمہ پڑھ کے نہیں جاتا تو ہم مایوس ہو جاتے ارے اس نے کلمہ نہیں پڑھا کیا ہوگا نہیں نہیں ذکر ہے اگر مان لو ایکسیڈن ہو گیا کسی کا اور اس ایکسیڈن میں کچھ نہیں پڑھ پایا لیکن ایمان اس کے دل میں ہے اس ایمان کی بنیاد پر وہ جنت میں جائے گا اسی لیے تو حضرت امام محمد ابن ادریس اشافی رحمت اللہ علیہ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے حنفیوں کا کہ جب جانور ذبح کرے تو اس موقع پر لا الہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑے اور اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں پڑا تو وہ جانور حرام اور اگر کوئی بھولے سے پڑنا رہ گیا اس کا ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے بسم اللہ رہ گیا بھول کی وجہ سے تو ابو حنیفہ کہتے ہیں زبا حلال ہے کوئی عرض نہیں چونکہ بھول ہی تو گیا ہے اس کے دل میں ایمان ہے اس ایمان کی بنیاد پر اس کا جانور حلال ہے امام شافی فرماتے ہیں میرے نزدیک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھول کی حالت پہ دل کے ایمان کا اعتبار ہے تو جان بوجھ کے بھی اگر نہیں پڑے گا دل کے ایمان کی وجہ سے اس کا جانور حلال ہو جائے گا یہ دل کا ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے اوپر بہت سارے فیصلے ہوا کرتے ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بماتا مستعقین بھی حاقل بہو یا اللہ دخل الجنہ مرا اس عالم میں کہ اس کے دل میں پورا یقین کا اللہ کی وحدانیت کا اللہ کی توحید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پورا یقین تھا تو اس کی موت ایمان کے اوپر ہوئی ہے خیر میرے بھائیوں یہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے یہ ایک ایسی کتھن خطرناک حالات والی زندگی ہے جس زندگی سے متعلق میرا نبی بھی قبر پر بیٹھ کر رویا کرتا تھا ہاں وہ رحمت والا نبی بھی قبر پر بیٹھ کر رویا کرتا تھا ایک مرتبہ اپنی بیٹی رقیہ کے جنازے میں حضرت چلے قبر ابھی خود ہی جا رہی تھی تو حضرت بیٹھ گئے صحابہ بھی بیٹھ گئے اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں چھڑی تھی لکڑی آپ لکڑی سے یوں زمین کرید رہے تھے جیسے کوئی سوچنے والا انسان زمین کریدتا ہے حضرت زمین کرید رہے تھے صحابہ سمجھ گئے کہ حضرت کچھ سوچ رہے ہیں صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیا سوچ رہے ہیں حضرت نے فرمایا یہ جہاں جا رہی ہے اس منزل کو میں سوچ رہا حالانکہ نبی کی بیٹی نبی کی بیٹی یہ جہاں جا رہی ہے میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ وہ خلوت کا مکان وہ تنہائیوں کا مکان کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے یہ ہیں اس کے آوان ہیں اس کی حقیقت کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے میرا بھی ایک قبر میں اترنا ہوا چند دنوں کم میرے رشتے دار تھے میں قبر میں اترا ان کو اتارنے کے لیے تو جب ان کو سلایا تو لوگ ویسے ہی اوپر آ جاتے تو لوگوں کے آنے کی وجہ سے ان پر مٹی گر رہی تھی تو میں نے کہا یہ وہ انسان تھا جس نے اپنے کپڑے پر پوری زندگی داغ نہیں لگنے دیا آج مٹی کا ڈھیر گر رہا ہے اس کے اوپر یہ وہ خلوت کا مکان وہ تنہائیوں کا مکان وہ کیڑے مکوڑوں کا مکان حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو جب اندر رکھا جاتا ہے چاہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو جہاں ملائکہ کے سوالات اپنی جگہ ہیں جو روایات میں ہیں وہیں پر یہ بھی ہے کہ اس کے دائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو اس کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں تجھے نہیں آنے دوں بائیں طرف سے جب عذاب کی شکلیں ظاہر ہوتی ہے تو اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے میں تجھے نہیں آنے دوں پاؤں کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو اس کے زکات اور صدقات اور حج کھڑے ہو جاتے ہیں ہم تم کو نہیں آنے دیں گے اسی پاؤں سے اس نے چل چل کر کمایا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا اور اسی سے یہ چلا تھا اور اللہ کے حج کو اور فریضے کو ادا کیا تھا فرمایا ہم تجھے یہاں نہیں آنے دیں گے اور جب سر کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس کا قرآن کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تلاوت کرتا تھا میں یہاں سے نہیں آنے دوں گا معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عبادات جو ہے وہ چاروں طرف سے انسان کی حفاظت کرتی ہے حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے وہاں کسی کی موت ہو جائے تو حضرت فرماتے وہ جملہ جب میں بخاری شریف میں پہنچتا ہوں تو اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ اس روایت پر غور تو کرو اللہ کے حبیب فرماتے جب تمہارے گھر پہ کسی کا انتقال ہو فرمایا اس کو جلدی لے چلو قبرستان جلدی لے ہمارے وہاں جو دس گھنٹے پندرہ گھنٹے بیس گھنٹے چاچا آ رہے ماموں آ رہے کھالا آ رہے پلا آ رہے انتظار پہ انتظار اور جنازے کی نماز میں عجیب انتظار وہ ایک صاحب آ رہے ٹھہر جاؤ وہ ایک صاحب آ رہے ٹھہر جاؤ ارے فرض نماز میں اتنا انتظار نہیں ہوتا اور اس نماز میں اتنا انتظار ہو رہا ہے یہ تو فرض کفایا ہے اس نماز کا اتنا اہتمام اور جو پانچ وقت کی نماز ہے ہماری اس میں تو کوئی اہتمام نہیں ہوتا تو اللہ کے حبیب فرماتے جلدی دفن کرو پھر آگے جو جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ نیک ہیں تو اللہ کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہے اور اگر وہ برا ہے تو سنو نبی کا جملہ ارشاد فرمایا اس گندگی کو کب تک اٹھا کر چلتے رہو گے پھینک دو اس کو کیا تعبیر کر رہے ہیں نبی یہ کریم صلاح سے گنہگار کو کن الفاظ سے حضور نے تعبیر فرمایا کہ اس گندگی کو گندا کہا یہ گندگی کا توپلا ہے یہ پلندہ ہے اس کو پھینکو جلدی سے کب تک تم اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرتے رہو گے میرے بھائیوں گناہوں کی نحوست اتنی ہے کہ نبی کی زندگی پر اسے گندگی کا پلندہ کہا گیا بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی گناہوں کے اندر گزرتی ہے میں نے آج ہی اپنے طلبا کو ایک بات کہی ایک مسئلہ آ گیا کتاب الحج کے اندر کہ جمرات کی رمی کے موقع پر کیسے کریں گے جمرات کی رمی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حسن بن زیاد آپ کے شاگرد رشید ہیں وہ عیادت کے لیے پہنچے ابو یوسف کی تو امام ابو یوسف نے پوچھا بیٹے رمی کیسے کرو گے وہ تین جمرات کی رمی تم کیسے کرو گے تو حسن بن زیاد کہتے ہیں ماشین پیدل چل کر چلتے چلتے فرمایا غلط کہا فرمایا کے بند سوار ہو کر فرمایا غلط تو حسن بن زیاد کہتے ہیں حضرت اب تیسری شکل کیا ہوگی آپ پیدل بھی نہ کہہ رہے آپ سوار ہو کر بھی نہ کہہ رہے تو ہوا میں اڑ کر کے تو ہو نہیں سکتا ہے تیسری کوئی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی کیسے کرے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کلو رمین بادہ رمین فہی معاشین و کلو رمین بادہ لئی سب رمین فہی راکبن فرمایا ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ابھی باقی ہے تو وہاں پیدل چل کر چلیں گے اس لیے کہ دعا کرنا ہے اس رمی کے بعد دعا کرنا ہے اس لیے پیدل چل کر اور وہ رمی جس کے بعد اب کوئی رمی نہیں تیسری اس کے بعد کوئی رمی نہیں فرمایا اس کو سوار ہو کر کر لو اس لیے کہ اس کے بعد دعا نہیں کرنا ہے تیسری رمی کے بعد کوئی دعا نہیں پہلی کے بعد دعا دوسری کے بعد دعا تیسری کے بعد کوئی دعا نہیں تو پہلی دو کو پیدل چل کر کرو تیسری کو سوار ہو کر کر لو اور پھر وہاں سے نکل جاؤ یہ ابو یوسف نے مسئلہ بیان کیا حسن بن زیاد کہتے میں وہاں سے نکلا اور ابھی چند قدم چلا تھا کہ گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی میں نے پلٹ کر پوچھا کیوں رو رہے ہیں فرمایا ابو یوسف کا انتقال ہو گیا ارے ابھی میرے سامنے مسئلہ بیان کیا حضرت نے اور انتقال ہو گیا علماء نے یہاں لکھا ہے ساری زندگی فقہ بیان کرتے ہوئے گزاری اللہ نے موت بھی فقہ پر عطا فرمائی امام مسلم رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے بعد جن کی کتاب کا دوسرا درجہ ہے اس آسمان اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر قرآن کریم کے بعد افضل ترین کتاب بخاری شریف اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلم شریف یہ امام مسلم ابن حجاج القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نیشاپور کے رہنے والے تھے اس زمانے میں یہ کتابیں نہیں تھیں ہاتھوں سے لکھتے تھے کاپیوں میں اور ہزاروں کاپیاں ہوا کرتی تھی امام مسلم کو زبانی کتنے کتنی روایتیں محفوظ تھی آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ پانچ لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے وہ یہاں دو حدیثیں ہم کو محفوظ نہیں ہوتی پانچ لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے وہ ایک دو نہیں پانچ لاکھ اور کسی نے سوال کیا کہ حضرت کتنے راوی کتنے محدث کی زندگی تم کو معلوم ہے تو امام مسلم نے فرمایا میں چھ لاکھ محدثین کی پیدائش سے لے کر موت تک کی پوری زندگی کو جانتا ہوں آج ہم کو ہماری یوم ولادت معلوم نہیں کوئی مجھے پوچھے کہ تیری یوم ولادت کیا ہے تو میں سوچ کر بتاؤں گا میں پاسپورٹ میں دیکھ کر بتاؤں گا مجھے میری یوم ولادت معلوم نہیں میری وہ دن معلوم نہیں جس دن میں پیدا ہوا وہاں چھ لاکھ محدثین کی پوری زندگی وہ کب پیدا ہوئے وہ کب مرے ان کی زندگی میں کیا کیا حالات رہے ان سے کتنی روایتیں ہیں صرف اتنا نہیں وہ زندگی میں جھوٹ بولے ہیں تو اس کا بھی پتا ہے پوری زندگی محفوظ ہے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ایک حدیث پوچھ لی کہ حضرت یہ حدیث صحیح ہے یا غلط حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس وقت محفوظ نہیں ہے میں اپنے گھر پہ جو میری کاپیاں ہیں اس میں کھول کر کے دیکھوں گا اور پھر میں تمہیں جواب دوں گا حضرت گئے اور ڈھیر ساری کاپیاں تھیں وہ تو لے کر کے بیٹھ گئے اور قریب میں کھجور کا ایک ٹوکرا رکھ لیا کھجور کھاتے گئے حدیث تلاش کرتے گئے انہماک حدیث کا اتنا تھا کہ حضرت کو یہ پتا نہیں چلا کہ میں نے کتنی کھجوریں کھائی یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا مسلم مسلم مسلم مسلم کے حالات تو سنو کہ کیسے تھے وہ مسلم وہ ہماری طرح نام کے مسلم نہیں تھے وہ نام کے بھی مسلم تھے اور کام کے بھی مسلم تھے ان کا نام بھی مسلم تھا اور وہ کام کے بھی مسلم تھے ان کو پتا نہیں چلا کہ میں نے کتنی کھجوریں کھائی کھجوریں گرم ہوتی ہے بہت زیادہ پیٹ میں پہنچی نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی انتریاں پھٹ گئی ادھر حدیث بھی مل گئی کاپی میں جو پوچھی تھی آپ کو اور اس حدیث کے ملنے پر ادھر آپ کی وفات بھی ہو گئی علماء نے لکھا ہے ساری زندگی حدیث پر گزاری اللہ نے موت بھی حدیث ہی پر عطا فرمائی اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تموتون کما تحیاؤ و تو شرون کما تموتون فرمایا تم ایسے مرو گے جیسے جیو گے تمہاری زندگی جیسی ہوگی ویسے موت آئے گی اور قیامت میں تم ویسے اٹھائے جاؤ گے جیسے تم مرو گے اگر ایمان پر موت ہوئی ہے تو قیامت میں ایمان ہی پر اتنا ہوگا اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بوچھار ہوگی اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو خوب یاد کیا کرو ہفتے میں ایک مرتبہ میرے بھائیوں قبرستان جایا کرو جانا تو روزانہ چاہیے تاکہ آخرت کی یادیں رہے لیکن چلو روزانہ نہیں جا سکتے کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو جاؤ تاکہ وہ شہر خاموشاں کوئی خاموش شہر خاموش جہاں کوئی آواز نہیں آ رہی ہے جہاں کوئی بولنے والا نہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ایک خط ہے چار صفحے کا وہ چھپا ہوا ہے اس میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنازہ چلتا ہے تو حدیث شریف میں بخاری میں یوں آیا کہ نیک آدمی یوں کہتا ہے اس لیے کہ روح ساتھ میں ہے روح جو ہے وہ بودی کے ساتھ ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے جب ہی تو اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گسل دینے والے کو بھی جانتا ہے کہ کون گسل دے رہا ہے اور جب جنازہ چلتا ہے تو بخاری شریف میں ہے کہ نیک آدمی کی روح یوں کہتی ہے قدمونی قدمونی مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو اللہ کی رحمتیں میرا انتظار کر رہی ہے وہ نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہے اور وہ جو بدماش بدتمیز بد اخلاق اللہ کا نافرمان اور باغی ہوتا ہے وہ یہ جواب دیتا ہے کہ کہاں لے کر مجھے جا رہے ہو کہاں لے کر مجھے جا رہے ہو عذاب میرا انتظار کر رہا ہے تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس خط کے اندر اپنے شاگرد کو یا اپنے مرید کو جو چار صفحے کا خط لکھا ہے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ یہ جب جنازہ چلتا ہے اور قبر پر پہنچتا ہے وہاں تک میں دس سوال ہوتے ہیں اس کی روح سے وہ قبر کے سوال اپنی جگہ من رب کا و من نبیوں کا وما دینوں کا وہ اپنی جگہ جنازہ چلتا ہے تب سے دس سوال ہوتے ہیں اس میں ایک سوال بڑا عجیب و غریب ہے حق تعالی کی طرف سے فرشتے پوچھتے ہیں انت تزین تلناس ولا تزینونی تو ساری زندگی لوگوں کے لیے مزین ہو کر گھومتا رہا میرے بندے تو میرے لیے کبھی مزین ہو کر مسجد میں نہیں آیا تو بڑا خوبصورت بنتا رہا دنیا میں تاکہ لوگ تیری خوبصورتی کی تعریف کریں اور لوگ تیرے کپڑوں کی تعریف کریں اور تیری شان کی تعریف کریں فرمایا تو مزین ہوا تیری تقریریں تیری ادائیں تیرا بولنا تیرا, تیرا, تیری دنیا کی خدمتیں یہ سب کچھ جو ہے وہ تو نے دنیا والوں کے لیے مزین ہو کر کیا تھا تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا انت تزین تلناس ولا تزینونی تو میرے لیے کبھی مزین ہو کر نہیں آیا اگر تو ایک مرتبہ بھی میرے لیے مزین ہو کر آ جاتا تو میں اس ایک عمل کے سب کے میں تجھے معاف کر دیتا میرے بھائیوں ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو مزین کرنے والے بنے اور ہمارے اعمال اللہ کے لیے ہو ہماری تقریر ہمارا بیان ہماری نماز ہماری عبادت ہماری داد و دیس ہماری سخاوتیں ہمارے ہر کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے اس اللہ کے لیے کرو گے وہ رات کی اندھیری میں بھی دیکھتا ہے اور اسے ضرور قبول کرے گا اور اگر اس مالک کے لیے نہیں ہے تو میری صورت میں وہ مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک غازی کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا یہ کہہ کر کہ تو نے تو اپنی قوت بتانے کے لیے لڑا تھا میرے لیے نہیں اور ایک عالم کو بھی جہنم میں ڈالے گا یہ کہہ کر کہ تو نے واہ واہ اور شان اور اپنی بڑائی کے لیے یہ کام کیا تھا میرے لیے نہیں کیا اور ایک مالدار کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا یہ کہہ کر کہ تو نے اپنی سخاوت کے چرچوں کے لیے کام کیا تھا تیرے رب کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا حضا شانو ہم تمام کو اپنی آخرت کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے اپنی قبر کو سجانے کی اس کو بنانے کی اس کو مزین کرنے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ جب فتح ہوا تو ایک سورت اتاری اللہ نے ادا جا انسر اللہ ولفت ورائی تناس یدغلو دین اللہ افواجا کا پیغمبر جب تم دیکھو کہ مکہ فتح ہو جائے جاء انسر اللہ ولفت فتح مکہ ہو جائے اور اللہ کی مدد آ جائیں اور جب مکہ فتح ہوا تو اب ساری دنیا میں ایمان جائے گا اس لیے کہ مکہ ماں ہے اور ماں پر ایمان آیا ہے تو دنیا کی اولادوں پر جائے گا ایمان ادا جا انصر اللہ والفتح میری مدد آ جائیں اور فتح آ جائیں کامیابی مل جائیں تو تم کیا کرو گے اور بہادری بتاؤ گے اور شان سے نہیں نہیں ورائی تنہا سید خلو نفیدین اللہ افواجہ اور جب تم لوگوں کو دیکھو کہ جماعت کی جماعت گروہ کے گروہ ایمان میں داخل ہوتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں ایمان پھیل گیا تناس ید خلو نبی دین اللہ افواجہ اسی لیے سن ہجری نو کو آمت الوفود کہا گیا آمت الوفود کا معنی ہوتا ہے سن ہجری نو میں قافلے کے قافلے ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے ورائی تناس یدغل اس لیے کہ لوگ منتظر تھے اس بات کے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے محمد کامیاب ہوتا ہے یا مکہ والے کامیاب ہوتے ہیں جب اللہ نے محمد کو کامیابی عطا فرمائی لوگ ایمان میں داخل ہو گئے ورائی تنا سید خلون فی دین اللہ افواجا تو تم کیا کرو گے پیغمبر تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارا مشن پورا ہوا تمہارا کام پورا ہوا تمہیں کیا کرنا ہے اب رب کا یارغیر ہو خوب تسبی پڑھو خوب حمد کرو خوب استغفار کرو وہ بہت معاف کرنے والا ہے اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ اے نبی اب تمہیں آخرت کی چلنا ہے تو آخرت کی تیاری کرو تسبیح تحمید استغفار کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے جوانی جس طرح گزار دی جب ایک عمر کی حد پر پہنچ چکے ہیں تو اب ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے اب ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے استغفار ہو تحمید ہو تسبیح ہو نمازوں کی پابندی ہو دین میں دل میں اخلاص ہو اور اچھی نیت سے ہم اللہ کے دین کا کام کرنے والے بنے یہ قرآن کی یہ صورت جو ہے اس بات کا ہمیں سبق دیتی ہے اسی لیے میں نے آیت پڑھی اینما تکون کم الموت ولو کن تم فی بروج مشیدہ تم جہاں بھی رہو گے حتیٰ کہ کاچ کی پیٹی میں تمہیں رکھ دیا جائے موت وہاں بھی پہنچ کر رہے گی موت سے کسی کو فرار نہیں ہے کسی کو فرار نہیں جب موت ہر جگہ پہنچنے والی ہے تو پھر ہم کیوں تیاری نہ کر لیں اس کے لیے ائی نما تکون رت کمل موت بولو کن تم فی برو جم مشیدہ ارے جب کسی کو پھانسی کا حکم ہوتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے صبح تجھے پھانسی دینا ہے تو اس رات میں اس کو پوچھتے ہیں کچھ کھانا کھانے کھانا نہیں چاہیے پانی نہیں نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے کیا کرو گے میں آج پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا میں نماز پڑھوں گا صبح مولا کے در میں جانا ہے تو بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر کا کندھا ہلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا ابن عمر جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچو کہ یہ آخری نماز ہے شاید آئندہ موقع نہ ملے ہر نماز پر جب میں یہ سوچوں گا کہ میری آخری نماز ہے تو پھانسی پر جانے والے کی آخری نماز میں کتنا اخلاص ہماری نماز میں بھی اخلاص پیدا ہو جائے گا کہ مجھے معلوم نہیں اب مجھے موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ میری آخری نماز نہ ہو اللہ جل شاہ ہمیں دین متین کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم رحمتی کا رحم کریم درو شریف بننے جناب اسلم احمد بوردی والا صاحب کا آج انتقال ہوا ہے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جتنے مرحوم سب کے ہی ہو اللہ تعالیٰ سبھی کی مغفرت فرمائے اللہ وسلم حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمین ولاکبۃ للمتقين وسلاۃ وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ہی اجمعین اللہ نسل العفو ولافیہ فدین ودنیا ولا آخرہ توفنا مسلمہ وعلحقنا الحق نابس علیہ ولا ندامہ ولا مخزومین اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں سے درغزر فرما ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما ہمیں للہیت عطا فرما ہمیں تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم نے دنیا والوں کو بہت آزمایا انہوں نے آج چائے پلائی تو کل کو ہمیں ذلیل بھی کر دیا تو ایک ایسا رب ہے جو کبھی ذلیل بھی نہیں کرتا کبھی ہمیں رسوا بھی نہیں کرتا اے اللہ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں تیرے پاس مانگنے سے تو خوش ہو جاتا ہے تو تو خود ہی بلایا کرتا ہے میرے در پہ مانگو میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا تو ایسا رب ہے کہ جس نے ماضی پر ہمیں کبھی تانا بھی نہیں دیا تو نے کبھی ہم کو یہ بھی نہیں کہا آج تک کہاں گئے تھے اب کیوں آ گئے جب تمہیں مصیبت آئی تو میرے پاس آئے میرا رب تو ایسا ہمارا ربا ہے تو ایسا ہمارا ربا ہے تو ایسا ہمارا ربا ہے تو نے ہم کو کبھی تانے نہیں دیے تو نے ہم کو کبھی تانے نہیں دیے تو نے تو بہت پیار سے ہم کو بلایا بہت محبت سے بلایا ہم ہی باغی بندے ہیں کہ تیرے دروازے چھوڑ کر بہت ہم باغی ہیں کہ تیرے دروازوں کو چھوڑ کر بھاگتے رہے ہم نے دنیا سے ہونے کا سمجھ لیا حالانکہ تیری ہی ذات کرنے والی ہے مولا ہمیں تجھ سے محبت عطا فرما اے ہمارے ربا اے ہمارے ربا اے ہمارے ربا آپ سے محبت عطا فرما دیجئے آپ سے محبت عطا فرما دیجئے آپ سے ہونے کا یقین پیدا فرما دیجیے اے اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت نصیب فرما محبت نصیب فرما ان کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما جو مرغوم ہو چکے ہیں قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارا دامن خالی ہے نہ نیکیا ہے نہ ثواب ہے نہ نماز ہے نہ عبادت ہے نہ تیری رضا ہے نہ توحید خالص ہے کچھ نہیں ہے بس تیرا نام ہے اور حبیب کا نام ہے اے اللہ اسی کے سہارے ہم جی رہے ہیں مولا لاج رکھ لینا لاج رکھ لینا لاج رکھ لینا جب روح نکل رہی ہوگی ہمارے چہروں کو کالا نہ بنانا اللہ ہمارے چہروں کو کالا نہ بنانا لوگ کہیں گے منحوس معلوم ہوتا ہے اللہ نہو سب سے ہماری حفاظت فرمانا نہو سب سے حفاظت فرمانا نحوست سے حفاظت فرمانا اللہ ابر و عزت کے ساتھ موت دینا ایمان والی موت دینا کلمے والی موت دینا نمازوں میں موت عطا کرنا سستوں میں موت عطا کرنا ذکر پر موت عطا کرنا پرتے پڑھاتے موت عطا کرنا اے اللہ مدین شریف کی موت عطا کرنا اے اللہ اس دیار کی موت عطا کرنا اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما جو ہاسپٹلوں میں ہیں جو اپنے گھروں پہ ہیں سب کو شفا عطا فرما اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور قید و بن میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما للہیت عطا فرما اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علیہ نبی برحمتی یا رحم اللہ www.attableague.com, the reviver of